فلا تعلمون نعمتك الجهاد सबसे बड़ी सबसे पहली और सबसे अहम और कहना चाहिए उम्र नहामत लेकिन अहमद खजान अल्लाह बहुत उम्र नहम तमाम नहमतों की माँ जैसे भाँस बच्चों के सिलसिले चलते हैं इसी तरह ये उम्र नहम اللہ کا دین اور اللہ کے دین کی محنت یہاں سے فرمایا کہ اگر اس سے بڑی کوئی نعمت ہوتی تو حق تعالیٰ کا نمان جائے قیام اور دوسرے قیام کے مسلمان کو دیکھا ان تمام نبیوں کو دین اور دین کی محنت پھر ہمارے ہاں آج مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی ریاست کو مستقل احسان کہہ کے اللہ پاک نے احسان کیا اور محسوس کیا ایمان والوں کو ایمان والوں کو ہم نے احسان کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اور بھیجا بھی خالی ہاتھ نہیں دعوت تعلیم اور تذکیہ نفس کا پورا سامان دیا اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری نبیوں کی جماعت تک پیچھے والوں کو کیسے بھیجے گا وارث نہیں بنا جو ہم اللہ کے ہاتھ سے لے کر آتے ہیں وہ لے کر جائیں اسی لیے ان تینوں چیزوں کا ہر فرد امت پورے طور پر وارث ہر فرد کے مرد ہو عورت کہیں ہو کسی شعبے سے اس کا تعلق ہو ہر ایک پورا وارث ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بندے پہلے ہیں اللہ کے اور جس سانس بندے ہیں اسی سانس وارث کے دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا عبادت کی کہ بندے کی زندگی کا مقصد اللہ کے بندے اور نیابت حضور صلی اللہ علیہ وسلم لیکن جہاں یہ دونوں جانتے ہیں وہاں اسی کے ساتھ یہ امانت ہے بھی اور ہر جمعے کے خطبے میں ایمان کہتا ہے لا ایمان لمن لا امانت اللہ امانت داری میں حساب ایمان لمن تو یہ نعمت نے بھی ہے اور امانت بھی پھر دونوں کے لیے خدائی دستور نعمتوں کی قدردانی پر کیونکہ کسی کے بارہ اس کے مرید سے کوئی چیز جی خیالت پھر ایک مرتبہ حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے بنگلہ دیش کے اجتماع کے موقع پر فرمایا تھا بہت سارے پرانے تھے سردی تھے فرمایا تھا کہ اس سردی میں اس محنت کا وجود امت کے درمیان ہے اللہ جگہ شاہ کی بہت بڑی نعمت پھر فرمایا نعمتوں کی قدر پر اللہ نعمت پڑھاتے ہیں یہ اللہ کا دستور ہے لیکن نعمت ہے کہ ماں باپ کا سایہ رات کے سر پر یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اس کی قدر اچھا پڑوس اچھا ماحول اچھے ساتھی بہت ساری نعمت یہ محنت جو عموماً اہم ہے ساری نعمتوں کی ماں ہے جس سے زندگی کے تمام شعبے ایمانیات عبادات معاملات معاشرت اخلاق کھانا پینا کھانا کمانا فرق شادیاں معاملات اور لوگوں کے ساتھ اسلوب خلوت جلوت انفراد اجتماع زندگی کے تمام شعبوں میں آنے والی ہر خیر کی یہ ہے کہ پھر اس نعمت کی قدر کیا فرمایا تھا اس کے تقاضوں پر جان و مال کو جھونک دینا یہ اس کی قدر نہیں اور جان چھڑانا مال بچانا بہانے بازی کہ یہ ناقدر ہے میں اس کو یوں عرض کیا کرتا ہوں جیسے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اور ہمارے حضرت رحمۃ اللہ تینوں حضرات نے حضرت سے حضرت کو جس کا تعلق اس کام سے ہے گویا تین تھرمامیٹر دیے ہیں تھرمامیٹر کی رشتے داری بھی ہوئی ڈاکٹر سے اس کا ٹیمپریچر بتا دیتا ہے مولانا محمد پر اللہ اللہ نے جو فرمایا اس محنت کی کی کی کے کے مقصود ہر فرد امت دل کا رخ مخلوق سے سے خالق طرف طرف چیزوں اعمال نبوت اور دنیا کی انگریزیوں اور زینت سے آخرت کی نعمتوں کہ ہر ساتھی ہر چلنے والا ہر منصوب اس محنت کی طرف اپنا تمام اٹل ہوتا نا اس لیے محاسبے کو کہتے ہیں خاص لو قبل ہو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک جماعت آئی اس نے کہا کہ ہر کی ہماری کارگزاری سن فرمایا کارگزاری ہے تو وقت گزاری ہے مولانا محمد محمد احمد تھے تھے اس وقت تو آج ایک نیا عنوان کی وہ ہاں جس مسجد کے لوگ یہ کہیں کہ ہمارے یہاں کام ہماری مسجد مسجد میں میں کام کام ہے ہے ہماری جہاں کے لوگ یہ کہیں وہاں یہ دیکھو اگر اس مسجد کے ذمہ دار خود اپنی مسجد کے ہفتے والی میں شریک ہے تو اس مسجد میں کام ہے اگر وہ خود شریک نہیں ہے تو کام کی باتیں ہیں کام نہیں اللہ کی غیبی مددوں کے جتنے وعدے ہیں وہ کام پر ہے عمل پر ہے باتوں پر اجر و ثواب یہ مولانا نے میں اللہ رہے ہیں مجھے یاد کو سب کو تھرمامیٹر دیا حضرت جی نبر اللہ وبرکاتہ حضرت کیمرہ کی مجموعی ماشاء اللہ بالکل چھوڑی کا مجموعہ ہے کب کب اس کام کے کون سے تقاضے ہیں مقامی بیرون کے پیدل آنے والی جماعتوں کو سنبھالنا لوگوں کو پہچاننا ان کی صلاحیتوں کو سمجھنا اس کے اعتبار سے ان پر کام ڈالنا ذمہ داریاں ڈالنا ان کا استعمال کرنا پھر مقامی بھر اور انفرادی اور اجتماعی کب کب کس کے کس کے کیسے تقاضے میری طرف متوجہ ہوئے اور میں نے اس پر تو ہر ایک کو پتا چل جائے گا کہ میں کہاں اس لیے آج کل میں یہ بات خاص طور پر آج کیا کرتا ہوں کہ یہ ہمارے تعلیم کی جو کتابیں ہیں فضائی اعمال فضائی صفات اس کی ہر روایت اور ہر واقعہ ہر ایک کے لیے بالکل ایسا ہے جیسے ایسے مشین حکایت صحابہ ہے فضائل قرآن ہے فضائل ذکر ہے فضائل تبلیغ ہے فضائل صفات ہے اس کے واقعات اور سمجھے ایکس رے مشین کہ ڈاکٹر بھی ایکس رے مشین کے سامنے کھڑا ہو جائے تو اس کی جو ہوگی آنکھ میں ہے گردے میں ہے جگر میں ہے کا سب بتا دیتی کہ ہم نے سے ہر ایک اس محنت کے اعتبار سے دل و دماغ سے فکر و عمل سے جان مال کی قربانی سے جذبات کو قربان کرنے سے ناگواریوں اور کو اس کے لیے برداشت کرنے سے اس سب میں ہم کہاں ہیں پتہ چلے اور چونکہ اصل نشانہ ہم کو صحابہ کرام رضوان اللہ کی کا دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت اور آپ نے جو مجموعہ تیار کیا ہے یہ مستقل آپ کو عملہ تیار کرنے کی ذمہ داری آپ کو دی گئی سراج ملا آپ کو اپنی ذات سے کچھ کرنا ہے اور عملہ تیار کر کے جانا ہے ایسا عملہ جو اندر باہر ظاہر باطن قلب قالب روح جسم و عمل ہر اعتبار سے صفات کے اعتبار سے رضائی صفات کے اعتبار سے کے بڑھ میں رکھا ہوا اور اسی کی پوری کوشش کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام کروا کی دلاتا ہے مکے والوں نے آپ کو ساتھ نہیں دیا اور جو بھی آپ کے ساتھ دیا تو علماء کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت تھی وہ مکے والوں کی تکلیفوں سے دلازدہ ہو کر نہیں کی ہجرت آپ کی ذمہ داری کی گئی ہے اس کو ہر قیمت تک پورا کرنا چاہے مجھے کاغذ جیسی جگہ کو چھوڑنا پڑو کیا اس جی، لیے ساری سیرت کے مبارک کا اس کا ہر واقعہ یہ ہم نے روایات وغیرہ یہ سب ہمارے لیے اس لیے مانا صاحب رحمت اللہ تک مضبوط ہے نقصان سے بچنا نفے کے مقابلے نفے سے مقدر ہے کہ جو کچھ بنا ہو کوئی بیس سال سے دس سال سے پچاس سال سے چالیس سال سے دس سے اس محنت کے نتیجے میں وہ جو چھ نمبر چھ نمبر ہم کہتے ہیں وہ کتنے اپنے حقیقت کے ساتھ یہ تو خود فرمایا تھا لوگوں نے سوچا آپ کہتے ہیں میرا کام میرا کام آپ کا کام ہے کیا فرمایا تھا کہ میرا کام تو ہر فرد عمر جو جتنا یہ کر ہر بندے امت میں چھ نمبر اپنی حقیقت کے ساتھ آ جائے کہ اس سے آگے کے سارے دروازے کھلیں گے امت پھر نمونہ بنے گی جیسے امت کے ذمے بھی کیا گیا جیسے حضور کے ذمے دو کام تھا دو کام تھے آپ اپنی ذات سے ڈھائی لمبا اور سراج مجرا ہوگا آپ کو تیار کرنا یہی دونوں کام امت کی طرف میراث میں آئے ہیں اپنی ذات سے کرنا بہت ساری صفات کے ساتھ ذکر کے ساتھ رونے دھونے کے ساتھ اخلاص کے ساتھ تقر طہارت کے ساتھ تعلق مع اللہ اللہ کا قول اللہ کی معیت اور اللہ کی دہلی مددوں کے ساتھ اپنی ذات سے کرنا اور ایسا عملہ تیار ہر وقت کر کے رہنا یہ ساری ذمہ داری ہے توفیق اللہ ہی دیتے ہیں اس لیے کل میں پڑھا تھا ہمارا یوسف صاحب اللہ رکھ گیا تو اس میں قرآن پڑھتے ہوئے نیت کیا کرے قرآن پڑھنے کے وقت نیت تو فرمایا کہ اے اللہ آپ اس میں جتنے کام کرنے کے ہیں اس کے کرنے کی بھرپور توفیق نصیب فرما اور جتنے بچنے کے ہیں اس سے پورے طور پر بچنے کی توفیق نصیب اور اس سب کے ساتھ پھر اپنی تاثرات اور اپنے اسروں کا اخلاق کہ ہمارا حضرت اللہ علیہ فرما کرتے تھے منظم اور یہ ہے کہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے اسی لیے فرمایا تھا کہ کوئی آدمی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں کام کا حق ادا کرتا اس کا قلم جو اس نے لگا دیا اور وہی چلا رہا ہے وہی چلائے گا بعض مرتبہ کوئی بھی ایک بھی کوئی بھی حرفانی کوئی ایسی بھول چھوٹ اس کی وجہ سے آپ کے اوپر حالات آتے ہیں اس لیے ناگوار نے بھی برداشت کر لیا اپنا اپنے کے ہر طرح کی بہت ساری باتیں ہیں ماشاء اللہ بڑوں سے سنتے رہتے ہیں اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو بھی آنا کی بہت Thank you.